الحمد لله الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وإذنه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 وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا تقرأ كتابك وقال نفسك اليوم عليك حفظا حدیث میں آتا ہے کہ ابن اعظم پر سب سے بڑی آفت جو آنے والی ہے موت اور انسانی فطرت یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی آفتوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے منصوبے بناتا ہے پروگرام بناتا ہے کل کی سوچ رکھتا ہے اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے اس میں کوئی مخلوق ایسے نہیں جو کل کے بارے میں سوچتی کرتی ہے شہد کی مچھلی شہر بناتی ہے کل کی سوچ سے نہیں اپنی فطرت سے مجبور ہو کر اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ میرے کل کام آئے گا اس کے ایسی بنائی ہے کہ وہ جمع کرتی رہتی ہے انسان سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق کل کے لیے سوچتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کل کے لیے پریشان کر رہا ہے فکر مند کر رہا ہے اس کا اللہ لغد دیکھو کل آگے کیا بھیج رہے ہو اور اللہ کا نبی بھی کہہ رہے الحساب والا عمل کل حساب ہونے والا ہے اور عمل کوئی نہیں کر سکتا یہ سب سے بڑی آفت اور مصیبت ہے انسان یہ دنیا چھوڑ جاتا ہے کتنے ارمانوں سے آپ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں اور ہر شخص کہ چڑیا بھی بڑے شوق سے بناتی ہے ایک چھوٹا تھا وہ بھی بڑے شوق اور ذوق سے اپنے جن کے کٹھا کرتا ہے اور اپنے لیے ہسلا بناتا ہے یہ ہر جاندار کی فطرت ہے کہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانا تو بناتا ہے اتنے ارمانوں سے انسان انسان گھر بناتا ہے اور پھر خاموشی سے چھوڑ کے کے لوگوں کندھوں پہ سوار ہو کر جا کر وہ اندھیر کوٹڑی میں جا کے سو جاتا ہے سے کمبل منگوائے سونے کے لیے دس برس کی سونے نہ پائے تھے کہ ہمیشہ کے لیے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے بڑے سارے ڈیزائن دیکھ کر پلنگ بنوائے بیڈ بنوائے اور جب اٹھے تو ایک پل میں اٹھ کے چلے گئے اور جا کر مٹی کے بستر پہ ہمیشہ کے لیے سو گئے اپنے خوابگاہ میں بڑی ڈیزائن کی لائٹیں خوبصورت کمکوں میں بلب لگوائے اور چند دن بھی نہیں رہنے پائے تھے کہ اٹھ کے اندھیر کوٹری میں جا کے سو گئے ہر وقت اپنے گھر کو چمکانے والے جا کر تنہائی کے گھر میں اور کیڑوں کے ساتھ جا کے سو جاتی ہے بدن دیر چونٹی آیا اس کو جھاڑ دیتا ہے مار دیتا ہے آج اس کے بدن پر کروڑوں کیڑے چل رہے اس کیڑے کو گرمی سے بچاتا ہے سردی سے بچاتا ہے دھوپ سے بچاتا ہے تھکن سے بچاتا ہے اسی چہرے پر آج کیڑوں کا حملہ ہے کوئی اس کی آنکھیں کھا رہا ہے کوئی اس کی دال کھا رہا ہے اس کی زبان نوچ رہا ہے تو اس کے دانوں کو لگا ہوا ہے اور وہ پیڑ جس کو بھرنے کے لیے ساری زندگی کھاتا رہا وہی پیڑ قبر میں سب سے پہلے چھوٹ جاتا ہے اور اللہ نے فرمایا اے میرے بندے دنیا کو لالچ کی نظر سے مت دیکھا کرو قبر میں سب سے پہلے تیرے وجود کو جو کیڑا کھاتا ہے وہ تیری آنکھیں ہی ہوتی سب سے پہلے یہ سامان بجتی ہے اور اسی کو اللہ نکالتا ہے اور پیڑوں کو کھلا دیتا ہے جس انسان کا یہ حسرت ناک انجام ہو کہ موت اس کی شکاری ہو آفات کے پھندے چاروں طرف اس کے گرد قائم کیے جا چکے ہوں مصیبتوں کی چھائیاں قدم قدم پہ اس کے لیے کھود دی گئی ہیں غموں کے بادل کبھی اس کے افق سے ہی نہ ہوں خوشیوں کی کرن بجلی کی چمک کی طرح آ کے گزر جاتی ہو پریشانیوں اور کے سمندروں میں ڈوبا ہوا ہو اور بیماریاں اس کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہی ہوں دوستوں کی بے وفائیاں اولاد کی نافرمانیاں اس کے دل پہ مش کر چلا رہی ہوں خبر روزانہ ہو سے پکار رہی ہو انا بھائی تو لوٹا انا بھائی تو دوست انا بھائی تو گلما میں تنہائی کا گھر میں اندھیروں کا گھر میں کیڑے مکوڑوں کا گھر میرے پاس آنا ہے تو کچھ زیادہ راہ لے کے آنا آپ اس زندگی کی گہرائی میں ذرا دیکھیں گہرائی میں یہ کتنی ناپائیدار بے سوار بے وفا سے قرار زندگی ہے کہ یہاں کہیں پھل انسان کو قرار نہیں انسان کو ٹھہراؤ نہیں تھوڑی سی خوشیاں دیکھتا ہے اور پھر چاروں طرف رنگ کے بادل خوشی کو لینے کے لیے لاکھوں اس کو پاپڑ بولنے پڑتے ہیں اور وہ خوشی آتی ہے اور چلی جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا پھر وہی غم وہی پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں پھر ایک دن یہ زندگی کا تار بھی توڑ دیا جاتا ہے اور اٹھا کے اپنے ہی اٹھا کے جا کے

کہ لوگ کہیں اگر کبھی جدائی نہیں ہوں گے اور جب جدائی پڑی تو یوں لگتا ہے جیسے کبھی مل بیٹھے ہی نہیں تھے ایک پل کو بھی نہ بیٹھے یہ سولاد کو آپ ہاتھوں سے پروان کرا رہے ہیں تو چند مہینوں کے بعد ان کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کسی نے ہمارے لیے اپنی جوانی کو کھلایا تھا اور کوئی ہمارے لیے گرمی سردی میں دھکے کھاتا تھا اور کوئی ہمارے لیے اپنے جذبات کو کر کے کے کے جوڑ جوڑ جوڑ ایک ایک ہمارے لیے شانہ بنایا تھا اس نے یاد نہیں رہے گا کہ کوئی ماں تھی جس نے پیشاب دھو دھو کے اپنی وجود کو ناپاک کر دیا تھا اور پہانے دھو دھو کے اپنے آپ کو بھی برباد کر دیا تھا اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے اپنی ہر خواہش کو اس نے دفن کر دیا تھا جب وہ ماں مرے گی اب تو زندگی میں آنکھیں پھر جاتی ہیں اس وہ مریں گے تو یوں لگے گا جیسے کوئی ماں باپ کے بغیر ہی ہیں کوئی ہمارا ہے ہی نہیں بھول جاتے ہیں سب دیش بہت جہان ہے کوئی اس میں وفا نہیں مہر نہیں قرار نہیں ثبات نہیں موت اس کا سب سے بڑا حادثہ ہے ایک وجود مٹی میں جا کے سو جاتا ہے پھر ایک زمانہ آتا ہے قبر بھی اکھڑ جاتی قبر اکھڑ جاتی ہاں، پکی قبر بنانا اور سمجھا کیوں نہیں کہ جو چیز ٹوٹنے والی ہے اسے مت سنبھال کر اڑا دیتی ہیں پھر اولاد کو یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ ہماری ماں کہاں دفن ہے کہیں قبر تھی اب میں سے نہیں کہیں ابا مرحوم سے پتہ نہیں کہاں وہ قبر پہ قبر چڑی پھر ایک دور اور آتا ہے ہوائیں چلتی ہیں نشان ہی مٹا دیتی ہیں پھر ایک اور دور آتا ہے زمینوں پر چلنے سے چلی جاتی ہیں جو اوپر آتی ہے اور وہ جو کسی قبر کی گوشے میں اس کے ہڈیوں کیا برادا پڑا ہوا تھا برادا اس کو ہوا اڑا کے اس طرح کائنات میں بچیر دیتی ہے جیسے یہ کبھی اس کائنات میں بکھرا ہوا تھا ہل اتا الانسان حين من الزخر لم يكن شيئا مذكورا وہ دن تجھے یاد ہیں جب تو کچھ نہ تھا ہوا کے ذرات میں سورج کی کرنوں میں اور چاند کی چاندنی میں تو پھیلا ہوا اور بکھرا ہوا تھا اس کو سمیر سے غذا بنائی نطفہ بنایا انسان بنایا پھر مٹی میں پہنچایا پھر اسے برادہ بنایا پھر زمین کو الٹایا پھر ہواؤں سے اڑایا اور پھر اسے اسی کائنات میں گم کر دیا اس زندگی کے لیے ہم اللہ کو ناراض کریں گے جوانی کتنے سال گزرے گی کتنے سال یہ گانے سنیں گے کتنے سال یہ اللہ کی نافرمانی کریں گے وقت کتنا ہے ادھر آئے اور روڈ سے چلے گئے آج بارات جا رہی ہے اور کل اسی کا جنازہ جا رہا ہے آج ایک لڑکی ڈولی میں بیٹھ کے گھر میں اتر رہی اور کل اسی گھر سے پہ چار کے منجت بن کے قبرستان کو جا رہی آج اس کے سر پہ چہرہ سجا ہوا ہے کہ دلہا جا رہے ہیں کل اسی کے سر پہ کافور لگایا گیا ہے اس ناپائے دار دنیا کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کہاں موت کی کھائی چھٹی پڑی اور اس میں گیا اور بس لوٹ کے کبھی نہ آیا اتنا پائیدار زندگی کے لیے اپنے آپ کو دیکھ لینا بہت بڑی ہلاکت مر گیا اور پھر ایک دن ساری کائنات کی موت آ جائے گی سبھی سبھی موت کا شکن اسرائیل کو بھی پکڑے گا میگائی کو بھی پکڑے گا اور تو اور آج اسرائیل بھی شکنجے میں آ جائے گا میرے کو پڑا ہوا ہے اور پھر ان کو بھی اللہ ہوا میں اڑا کر اکیلا اپنی ساتھ کے ساتھ قائم حیین قیوم لم یزل لا یزال ہمیشہ ابدی سرمدی دائیں ازلی اپنی ذات کے ساتھ ساری کائنات کو مار مور کے کہے گا ان الملوک آؤ بھائی کہاں ہے بات انسان علی شریک انسلیات کوئی شریف دنیا کی حقیقت ہے تو کیا یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ آئے اور مر گئے اور چلے گئے تو عقل تو کہتی ہے کہ یہی ختم ہو جاتی ہے جب ہم بسیدہ ہو گئے تو مر دو کیا اب ہم خبر سے واپس لوٹائے جائیں گے

وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة واحدة واحدة واحدة اللي نحصر واحدة دكة واحدة صيحة واحدة نجرة واحدة ایک ایک پکار ایک شان ایک چیخ ایک آواز ایک ہتھوڑا ایک ہتھوڑا پڑا تم سب پورے پورے ہو گئے ایک آواز پڑی تم سب مر گئے تو اب کیا ہوگا کہ پھر ایک آواز اور پڑے گی اور تم سب ایک میدان میں کھڑے ہوئے سلا انصاب بین تو چلے گئے رشتے ابا تایا چاچا چاچی بیگم میاں سب رشتے ٹوٹ گئے سلا انصاب بین اب کوئی رشتہ نہ کریں

اما الذين شقوا ففي النار یہ دوزخ میں چلے گئے آگ کا شکار ہو گئے لہم فیہا زفیر و شریق ان کی چیخیں ہوں گی سنگھارنا ہوگا جو کبھی بھی بند نہیں ہوں گی چیختے ہی رہیں گے چیختے ہی رہیں گے اما الذين سعدوا ففي الجنہ جو کامیاب ہو گئے وہ جنت میں چلے گئے اس نظام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے اور وہ جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہے وہ کس دنیا پر ہوگا وہ رشتے ناطوں پر نہیں مال دولت پر نہیں وہ میرے بھائی اللہ کی اطاعت اس دین پر جو اللہ لے کر آیا جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا کہ یہ اسلام پہ کتنا چل کتنا بن کے آیا ہے اس ہوگا تو وہ دن میرے بھائی ہو جب کوئی ساتھ نہیں ہوگا تو اس وقت ہمارا عمل ہی ہمیں ساتھ ہمارا ساتھ دے گا اور اس وقت نیچی کی قدر معلوم ہوگی کہ یہ حسنا کتنی زبردست تو اس وقت کا جو باطل ہے نا اس وقت کا جو کفر ہے وہ ہمارا ملک نہیں چھیننا چاہتا ہمارے ملک نہیں لینا چاہتا ہماری نسل لینا چاہتا ہے ہمارا ایمان لینا چاہتا ہے ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے آخرت کے لحاظ سے ان کی تو برباد ہوئی بڑی ان کی بھی برباد کرو ان ان کی کی نسل نے اپنے آپ کو گناہوں نے ڈبویا اور وہ ہماری طرف حملہ کر رہے ہیں یہ سے خطرناک حملہ ہے کہ یہ جو نوجوان نسل بیٹھی ہے یہ جانے بجانے کی عادی ہو جائے تو بس پھر یہ دکھ اب اگر بکریوں کی طرح بکاؤ مال ہے جہاں مرضی جا کے جاتے جن کے قدموں میں سبات نہیں جن کے قدموں میں ٹھہراؤ نہیں یہ ایک چھوٹے سے اڑ جائیں گے ہوا میں تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم ہے یہ تبلیغ کا کام تو دیکھو نا سارا باطل محنت کر رہے تھے ان کی نسل کو خراب کر ان کی نسل کو ہے ہماری جماعت آ رہی تھی بیلجیم سے انگلینڈ چار گھنٹے کا سفر تو ہم کو پچاس کے قریب ہم آدمی تھے ہماری جماعت تو صرف چار کی تھی لیکن ہمارے ساتھ مل گئے بلجیم سے انگلینڈ سے فرانس سے ہم کو پچاس آدمی تو ہم نے وہاں اذان کی مغرب کی نماز پڑھی پھر اذان کی عیشا کی نماز پڑھی تو پورے جہاز میں ایک فضا قائم ایک وقار بن گیا نواز اتنا طاقت اور انیس ہے اس میں اٹھہتر میں ایک آیا تھا پادری عبد المجید اس کا نام تھا فرانس میں آیا تھا وہ مسلمان ہوا کی ایک جماعت کو دیکھ کر اس جماعت کے امیر کا نام تھا عبد المجید المجید تو اس نے اپنا نام بھی عبد رکھا جب وہ رحمان آیا تھا تو وہ کم از کم پچہتر برس سے اوپر تھا پچہتر اسی کے درمیان تھا تو اس نے بتایا کہ میں تیس برس سے قرآن پڑھتا تھا لیکن قرآن کے مطابق کسی کو دیکھتا نہیں تھا یقین تھا قرآن حق تھا لیکن کوئی نظر نہیں آتا تھا پھر یہ جماعت میں ان کو اپنی ذریعے میں ٹھہرایا خود ہی مسلمان سر وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں ایک تو یہ کہ آپ کا جو لباس ہے پگڑی ہے داڑھی ہے کرتا ہے سلوار ہے اس کو نہ چھوڑیں چاہے آپ چاہو اس میں جو طاقت ہے وہ کسی چیز میں طاقت نہیں جو آپ کا چاہے بھی دوسری چیز کیا ہے کہ جب آپ یورپ میں پھریں تو اذان دے کے باجماعت نماز پڑھیں یہ دو باتیں سنگر کی طرف سننے میں لگتی ہیں پچہتر برس جو پادری رہا ہو یہ اس کا نچوڑ ہوتا سردا کرتا تھا یا اللہ میری فرانس میں موت نہ آئے کسی مسلمان ملک میں موت ہے سوچے کے لیے گیا ہوا تھا کیوں نہ ون انتقال ہوا تو ایک سزا بنی کہ انہوں نے فوراً کھول اور اسلام کی جو تصدیق شروع ہوئی لندن اس کے وہ جو کی بندرگاہ وہاں پہنچنے تک مسلسل پروگرام چلایا صرف اسلام کی تجویز اور تو وہ تو بیدار ہیں وہ تو سو ہیں انہیں ہمارے گھروں میں اپنا ہماری نقل کو اپنا بنا لیا ہمارے گھروں میں ہماری نقل ان کی بن تو یہ تبلیغ کا کام انسان عظیم ہے پوری دنیا پر اور مسلمانوں پر ہم کو مسجد والا بنا جب تک ایک سب کا یہ ذمہ داری نہیں محسوس کرے گا جسے آپ لوگ نمازی ہیں مسجد میں تو پہلے ذمہ دار تو آپ کی کہ آپ یہ درد محسوس کریں کہ ہماری نسل جہنم کی طرف جا رہی ہے اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہم کوشش کریں یہ عمل اللہ کے غیبی نظام کو صاف کر دیتے ہیں تو عقید و قیدا یہ آئے اس وقت زندہ نہیں ہے یعنی موجود عمل میں نہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی یہ بھی تدبیر کریں اور میں بھی کر رہا ہوں جب اللہ تدبیر کرے گا کافروں کے خلاف سر کو کون اللہ کا اللہ سے آگے بڑھ سکتے ہیں سچ مکرو مکرو ہوں وعند اللہ مکرو ہوں انسان مکرو ہوں لے تجول الجبال ان کا بھی مکر ایسا ہے کہ پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور ہمارے بھی تو ہاتھ میں زمین آسمان ہیں ہم ان کے مکر کو چلنے نہیں دیں گے تو میرے بھائیوں یہ تبلیغ کا کام آپ کا اپنے پر بھی احسان ہے ساری فضاؤں میں وہ سالوں جو مسجد سے متعلق نہیں ان کو آخرت کی بات سننے کو نہیں ملتی انہیں پتا ہی نہیں کہ موت کی بھی کوئی تیاری چیز کا نام اور آخرت کی تیاری بھی کسی چیز کا نام تو ہم خود یہ ذمہ داری محسوس کریں کہ اپنے دین کو بھی بچانا ہے اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے اور اس پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان کو بچانا جس رخ پر یہ چل رہا ہے ان کو ہلاکت کی طرف لے جائے اور اس ہلاکت سے بچانے کے لیے راستہ کوئی نہیں سوائے اس کے یہ لوگ توبہ کریں اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا غیر نظام ہمارے خلاف چلتا رہے گا ہندوستان سے طاقت پر ظلم کیا اللہ الدین علاؤدین خارغم کے گورنر اس کا نام تھا انیل اس نے ان کو لوٹ لیا مال بھی لوٹ لیا بندے بھی شادی کا لیا چنگیز خان نے علاؤدین کے پاس وقت بھیجا کہ یہ تیرے گورنر نے ظلم کیا ہے یہ ہمیں اس کا تلاشی کرو تو اس بے وقوف نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اس نے پورے وقت کوئی قتل کروا دیا ایک آدمی کو چھوڑا کہ آدمی داڑھی کاٹ دی آدمی اونچے کاٹ دی آدمی گھنے کاٹنے کا جاؤ چنگے اس کو میرا یہ جواب دے دو تو وہ بیپال جھیل ہے روس میں وہاں شکار چل رہا تھا جب یہ آدمی پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے تو ایک چیلے پر چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کا خدا مجھ سے ظلم ہوا ہے تو تو میری مدد کر ان ظالموں کے خلاف ایران میں جب وہ داخل ہوا ہے اور مسلمانوں کا لشکر آمنے سامنے ہوا ہے تو ایک اہل اللہ میں سے نکلے جہاد کے لیے سرکاریوں کے خلاف تو دیکھا فرق سے انگریز کے لشکر کے پیچھے کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں اقتل الفجرہ کافروں کی جماعت ان ظالموں کی جماعت سے قتل کرو وہ عذاب بن کے اترا مسلمانوں پر چوالیس بڑے بڑے شہر جن کی آبادی بیس لاکھ سے متجاوز کے برابر لگا ہے بامیان میں افغانستان میں بامیان یا اس کا پوتا قتل ہو گیا لڑائی میں چوتھائی جو تیسرے نمبر کا بیٹا تھا اس کا چوتھائی اس کا بیٹا لڑائی میں قتل ہوا تو جب وہ شہر پتا ہوا تو اس نے کہا اس شہر کے کتے اور بلے بھی سبا کر دیے جائیں کوئی زندہ نہ چھوڑے معصوم بچے بھی سبا ہو اور مرد عورت سب ہاں۔ پہلے ان کا طریقہ یہ تھا جب شہر پتہ تھا تو نوجوان لڑکیوں کو اور نوجوان لڑکوں کو الگ کر کے غلام بناتے تھے بوڑھوں کو قتل کر دیتے تھے مال لوٹ لیتے تھے اس شہر میں یہ کیا کیا کہ سب سے تلوار چلا دی کچھ اور بند کی جمع کر تو وہ کمر اللہ کی طرف سے نازل تھا حکومت بنو عباس کی عید سے عید بجے ایران کے عید سے عید بجے ترکستان کے عید سے عید بجے افغانستان کے عید سے عید بجے یہ دریا سنگھ تک آیا ہے چنگیز خان دریا سنگھ کے کنارے پر آخری لڑائی ہوئی ہے جلال الدین کی چنگیز خان تو جس میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ایک مشہور ہو گیا جگہ آچاریوں کے بارے میں کوئی کہے کہ ان کو شکست ہو گئے تو کبھی نہ ماننا انہیں شکست ہو ہی نہیں سکتی اتنی بڑی طاقت بن گئے تھے کہ ان کو سیاسی طور پہ یا مادی طور پہ توڑنا ناممکن ہو گیا اللہ نے تبلیغ کی طاقت کو ظاہر فرمایا اور اس دعوت کی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا مر گیا اس کا بیٹا تھا جے جی اس کو اس نے روس کی سلطنت کی دوسرا بیٹا تھا اخدائی اس کو اپنا سچ کر دیا خراکرم گوبھی شہرائے گوبھی اور تیسرا لڑکا تھا اس کا چوتائی جس کو تین ترکستان کی سلطنت اور چوتھا لڑکا تھا سولوئی جس کو اس نے ایران سے لے کر یہ پھر آس کا سارا علاقہ دی اور افغانستان ایران میں سارا تو ہلاکو خان کا زمانہ تھا ہلاکو یہ اس کا پوتا ہے جس نے بغداد کو تباہ کیا اور مصر پر حملہ کرنے جا رہا تھا اور مصر آخری ملک رہ گیا تھا مسلمانوں کے بعد باقی سب ہاتھ سے نکل چکا تھا اب ہم ختم لڑنے کی طاقت ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چلا کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے اور ایک اس نے کتاب میں لکھا کہ رکن الدین بے برس جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے کچھ علماء کو تاجروں کے بھیس میں بھیج دیا تاری میں سے جو ان کو دعوت دو تبلیغ کرو کوئی مسلمان ان میں ہو جائے اور ہمیں کوئی طاقت نہیں ان سے کر لیں تو بڑا بیٹا جو جوزی تھا اس کا پرپوتا تھا برقا خان باقا اور اس کا بیٹا برقا پوتا وہ اس وقت میں روس کا حکمران تھا تو یہ ترکستانی تاجر جو سودا دیر کے ساتھ تبلیغ کرتے سودا دیر کے ساتھ تبلیغ کرتے تو خال خال مسلمان ہونے لگے ان میں ایک وزیر تھا جو بڑا آدمی تھا گرکا خان کا ہم مسلمان ہو گئے اس نے گرکا خان کو اسلام کی باتیں بتائیں یہ یہ اچھا کس نے بتائیں یہ جو مسلمان تاجر آتے ہیں اب آئے تو مجھے بتانا یہ قافلہ آیا اس کو لے کر گیا تو تمہارا اسلام کیا ہے قرآن سنایا تو مسلمان اس کے انتظام پر پوری جو روسی شاپ تھی ایک دن میں ساری کی ساری مسلمان ہو گئی وہ سارا مسلمان ہو گئے تھے حالات کو خان نے چڑھائی کی مصر پر حیران بھیجا کے دیواریں گرا دو دروازے کھول دو زمین پہ دو خاقان نہیں رہ سکتے اگر یہ سب کچھ کرو گے تو تمہاری جان مقصود ہو جائے گی نیل تمہارے خون سے سرخ کر دیا جائے گا تو یہ وہ لیکچر لیکن پھر اللہ نے ان کو ہدایت دے دی بزرگ سے پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے بیبرس کو تو اس نے فوراً برکا خان کو خط لکھا تو برکا نے اسے اور کسی پیغام بھیجا کہ اب مصر پہ حملہ سے پہلے تمہیں مجھ سے نمٹنا پڑے وہ ڈراؤں میں سوچ کیوں تم نے قانون نہیں پڑا چنگیز خان کا کہ دو تاتاری آپس میں مت لڑے تو درکا خان نے پیغام وہ بھی بھی کافر کافر تھا تھا میں مسلمان ہوں اب میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں اب تم نے مصر پہ حملہ کیا تو مجھ سے پہلے ہو تو وہ نکل پڑا جب وہ نہیں باز آئے تو درکا خان اپنے لشکروں کو لے کے نکلا اور ہلاکوں سے گڑ گیا پچاس برس کے بعد پہلی دفعہ ساتاری تلواریں آپس میں ٹکرائیں اور اس کے پیچھے کام کیا تھا چند تبلیغ والوں کا بغیر طاقت کو انقلاب آ گیا میں کہتا ہوں تمہارے پاس حکومت کرنی تو انقلاب کہاں سے لاؤ انقلاب انقلاب کے لفظ سے غور کریں انقلاب انقلاب ہے قلب سے قلب دل دل کا پلٹ جانا یہ ہے اصل معنی انقلاب کا پھر اس کو مجازی طور پر استعمال کرتے ہیں دیا حکومت لے لی اجازت سے آ جائے اس کو انقلاب حقیقی انقلاب ہے دل کا بدل جانا دل کا یوں ہو جانا یہ اصل انقلاب ہے جب دل اللہ کی طرف پھر جاتا ہے تو خود یہ خود انقلاب ہے جب دل اللہ کی طرف پھر جاتا ہے تو خود بخود خود انقلاب آ جاتا ہے اور جب دعوت چلتی ہے کا کام چلتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ دنوں کی زمین کو نرم کرتا ہے تو بغیر کسی طاقت سے اللہ تعالیٰ نے پوری اس قوم کو اسلام میں کر اب دو ہاتھی یہ مرے نہ وہ مرے لیکن ان لڑائی میں حالانکہ خان زخمی ہوا وہ لڑائی سے تو نہیں زخمی ہوا وہ گھوڑے سے گر گیا تو اس کا پور اصاب نے اٹک گیا اور اللہ نے گھوڑے کو بھرایا اور اس کا سر ٹکرایا پتھروں سے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اس میں وہ بدماش یہ ہلاکو زیادہ ظالم اس لیے تھا مسلمانوں پر کس کی بیوی جو پوزا عیسائی تھی اور اس کا جو سپر سلار تھا کٹ بوگا وہ بھی عیسائی تھا تو اس لیے انسانوں نے پوری کوشش کی کہ حالات طوفان اور یہ چنگیز اور یہ نسل مسلمان ہو جائیں ہم ہیں اور وہ مخصوص اور مظلوم قوم کا دین لے کے میں دیں وہ لڑائی میں زخمی ہو کر بیالیس سال کی عمر میں مر کے جہنم موصل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے وہ چند دعوت دینے والوں کے بول کو اتنا پھل لگایا کہ پوری ساتاری نسل جو بڑے بیٹے کی جو اسلام میں داخل ہو گئے اور وہ خود آج رکاوٹ بن گئے ورنہ ہلاکو کو روکنے کے لیے مصر کے پاس کچھ نہیں تھا ہلاکو خان کا اپنا اپنا اس کی مثل ہے وہ جلال الدین رحمت اللہ علیہ سے رشید الدین کے والد خدا دی وہ کہنا کہ ابھی تو میں مسل ابھی تو میں ولی ہے جب بادشاہ بنوں تو آ جانا یہ شوتائی کا تھا شوتائی نسل میں تھا جب وہ مرنے ہو گئے تو ابھی وہ بادشاہ نہیں بنا تو اس نے انہوں نے کہا بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں تو میرا جب تیمور تو غلط بنے نا بادشاہ تو میرا پیغام پہنچانا تو یہ جب تیمور کو الگ بادشاہ بنا تو یہ وہاں سے چلے اس کا کیپٹل تھا یہ منگولیا کے قریب تھے وہاں اس نے پہنچنے کی کوشش کی جو راستہ نہیں ملا تو ایک رات اس نے اس کے محل کے قریب فجر سے پہلے اذان دی ولی ہے ہو جاؤں تو مجھ سے آ کے مل جائیں ہاں، ہاں، ہاں۔ بتاؤ اسلام کیا ہے دعوت کی مسلمان ہو مسلمانوں سے ایک وزیر کو بلایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو کیا کہتا ہے میں تو پہلے سے ہوا پڑا ہوں تیرے ڈر سے نہیں بتایا چار وزیر تھے ایک مسلمان ہوا پڑا تین اور تھے ان کو بلایا ان کو دعوت دی تین مسلمان ہو چار مسلمان ہو گئے پھر اپنے سالار کو بلایا کبھی میں مسلمان ہو گیا تم کہتے تھے انہوں نے کہا کہ جی، میں زبان کا بول نہیں سمجھتا تلوار کا بول سمجھتا ہوں یہ مجھ سے لڑے جو آپ کو اسلام کی دعوت دینے آئے مجھے یہ کر رہے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا نہیں کرتا تو پھر نہیں ہوں گا یہ تو کوئی بات نہیں اچھا، ہمارا قصور ہے کچھ ماں باپ کا قصور ہے جنہوں نے ہمیں دنیا پڑھانے کے لیے دین نہ پڑھایا اور دنیا کی عزتوں تک پہنچانے کے لیے آخرت کی راہیں نہ سمجھائیں اور میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا میری گل دھیان اور سننے لگے جنہیں جیندے تو سنو جائیں گے مر گئے وہ بھی سنو میرے تو مر گئے جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس سے اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس سے زمین آسمان کی لعنت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ حج قبول ہے آپ جنت میں گئے قرآن کی تلاوت میں جنت میں یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے جی، ہے وہ مدینے آواز جنت کی فکر کرے سن رہے ہو تو فرشتوں نے یا رسول اللہ ماں کا بڑا فرما بردار ہے اس خدمت کی تو خیال اس مدینے میں قرآن پڑھتا ہے آواز جنت میں آتی ہے ہاں جن کے ماں باپ زندہ ہیں قدر کر لو بھائی قدر کر لو امام دنیا اور آخرت کے سردار ماں کے ایسے خادم سے اپنی ماں کو کنجی کرتے اپنی ماں کو تیل لگاتے اپنی ماں کی جوئیں نکالتے اپنی ماں کے کپڑے دھوتے ہزاروں غلام دروازے پر اور ماں کی نوکری خود کر کرتے ہم اپنی بیویوں سے کہتے میری ماں جو میری ماں بھی کر اور امام جنگل ارب میں بکری بکری پلیٹائیں پلیٹا اربا میں بڈی پراٹھے کھاتے ہیں امام جنرل آدمی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے ایک آدمی نے کہا تم تو اتنے غلام ہو ماں کے اس کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے یہ تو بڑے ایس کی بات ہے فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند ہو اور میں اللہ کی نظر میں نہ فرمان ہو اس لیے میں اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا تو میرے بھائیوں اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کرو ماں باپ زندہ ہیں تو میرے بھائیوں ان کی دعا لے لو ان کی دعاؤں سے ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں کسائی تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ کسائی میرا جنہیں زنگی بن گیا جنت جان کوئی اللہ تعالیٰ فرمائیں او کتب او غوث او عبدال او ولی فلانا کسائی تیرا جنت کا ساتھی موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے گوشت بازار وہ کسائی اپنا پسلا مار کے بیٹھا تو گوشت بیچی شام ہوئی اس نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا تھیلے میں اور چل پڑا اسلام لگے میں تیرے نال آ جاؤں ان کو نہیں پتا آ کا نالے کو دوڑتے ڈر گیا جلدی نال جا کے گوشت کٹیا بٹیا ہانڈی پکائی روٹی پکائی گن کے کا عورت پہ اچھائیوں نے موقع دکھا لیکن روٹی کھوا کھوا کھوا منہ صاف کر کے لٹایا موس علیہ السلام نے کہا بھائی یہ کون ہے کبھی جی، یہ میری ماں ہے میں صبح کے سارے کام کر کے جاتا ہوں جب شام کو آتا ہوں تو پھر سارے کام اس کو پہلے میں کرتا ہوں پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو موس علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کہہ رہی تھی جب تو اس کو لٹا رہا تھا تو کہنے لگا جی میں پاگل ماں جگہ ابھی خدمت کرا اپنا شروع کر دیں گی اللہ کریں جنت موسا کا ساتھی میں سچائی ہے تو موسا اجلاس ہیں تو موز علیہ السلام ماں کا رقم بنا دیں گے تو بھائی ماؤ کی قدر یہ ذمہ داروں کے بچے ماں باپ کے قدردار نہیں ہوتے ان کا غریب تک بھی کوئی نہیں ہوں گے ذمہ داروں نے کیا رولا رہ گیا تو بھائی جن کے زندہ ہیں قدر کرو جن کے گئے کی سال ثواب کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رہا ہے اللہ نے رزق دیا ہے سب تو سپنوں کا اتر دو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کا امتحان ہے کا اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے اس لیے میرے بھائی کے لیے اس کو نماز دوں گا اپنے آپ کو گلی جلوس سے بچاؤ ماں باپ کی خدمت کرو سیاست کرو پر ظلم نہ کرو سیاست کرو پر چور کو بنا نہ دو سیاست کرو میرے والد صاحب بیمار ہوئے غلام اگر وائن پوچھنے آیا تو میں کہتا ہوں صاحب آپ سے بات کروں کیا میں کہتا ہوں کہ چلا منگنا تبلیغ تبلیغ ہے چلا لاؤ چلا تو آخنا کہ چلا منگنا کہ نہیں چلا نہیں منگنا اور گل کرنا حکم کرو میں کہتا ہوں اللہ حکومت دیتی ہے ظالم کے ساتھ نہ بنایا گئے مظلوم ہوگی پیپل پارٹی کا تو کوئی ٹھوک کے مدد کرے گا ہوگی مسلم لیگ ہوگی مدد کرے گے ایک ایسی مسلم لیگ کی مدد کرنی بھاوے بھاوے بھاوے وہ قاتل چور میں ہاتھ جوڑ کے آنا تو نہیں کرے جو کسی کے ساتھی بنو چاہے وہ پیپل پارٹی تو تو چاہے چاہے وہ وہ کوئی اور پارٹی مسلم لیگ مظلوم کا ساتھ دو کو لو اللہ تعالیٰ نقل نہیں بھائی تو ساری رات نقل پڑ کو لو اللہ تعالیٰ عدل منگے تو عدل کا حک دن دا عدل سب سال کی عبادت زیادہ بہتر ہے گیا دن دا عدل سب سال کی عبادت کو بہت یہ آپ بھائیوں کو طاقت سے نہیں روک رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں ظالم کے ساتھ نہ بنا ظالم کے ساتھ ووٹر بھی چھوڑ دیا زیادہ ووٹر چھاڑ دے تو اللہ سے بھی چھڑوا لو گے سوچے بھائی سیاست کرو ظالم نہ بنو ظالم کے ساتھی نہ بنو مظلوم کی ہائے اللہ کا عرش رکھ بھائی دعا کرتے ہیں مرحوما کے لیے اور اپنے لیے توبہ کر اس کے لیے دعا کر اور بھائی اپنے اپنے کے جتنا اللہ نے ہمارے لیے مہلت لکھی ہے اس میں آج سے توبہ کر کے اس کو راضی کرنے کا نظام بناؤ اس کے لیے جتنی کوشش کرو گے جتنا وہ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا جتنا اللہ کی شاید کرو گے اتنا وہ راضی ہوتا چلا جائے گا یہاں بھی خود قرم رکھے گا آگے بھی راضی رکھے گا اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے سب جانا پتھر پھیلائے گا تو سارے بھائی اس کی لوگ تو توبہ تو سارے کر لو نا بھائی اتنا بڑا کھانیا ہوا اتنا بڑا حادثہ ہوا ممکن ہے حکومت والے نہ پکڑ سکے ہم نہ پکڑ سکے ان شاء اللہ ایک دن آئے گا جب قاتل ایک طرف ہوگا مقتول ایک طرف ہوگا سب سے پہلی کچہری قتل کی لگے گی سب سے پہلی کچہری قتل کی لگے گی اور ہر مقصول کیسے آئے گا مرد ہے یا عورت اس کی گردن کٹی ہوگی اور اس نے اپنے سر کو اپنے ہاتھ میں ایسے پکڑا ہوگا ہر مقصول اپنا ہاتھ اپنے الٹے ہاتھ میں سر پکڑو گے اور دوسرا ہاتھ قاتل کے گریبان میں گئے یہاں سے قاتل کو پکڑو گا یہاں سے قاتل کو پکڑو گا اور اس کو پھینچ کر اللہ کے دربار میں لایا جائے پھر یہ مقصول یا مقصولہ اس کا گریبان پکڑ کر اللہ سے گی اپنے سر کو ایسے اٹھائے گی اور کر گئے کہ یا اللہ اللہ یا پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا اس لیے بھائی مظلوم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مظلوم کا ساتھی اللہ ہے ہم توبہ کریں اور اپنے آفرت کی تیاری کریں نیت کرتے نا سارے بھائی آج کے بعد نماز پڑھو گے نا سارے اور گالی سے بھی بچو گے نا سارے چپ ہو گئے ان شاء اللہ تو آج دو ہاں، میں نے کہا نماز پڑھو تو چھوڑ دے ان شاء اللہ یا گال نہیں کٹو گے سارے سمجھو میں نے زبان کو پاک رکھنا ہے جس سے گالی کا آنا میرے رب کی نا شکریہ ہے جس سے گالی کا آنا اس نعمت کی نا شکریہ اللہ مجھے بولنے کی طاقت دیے ہوئے ہے گالی نہ آئے امام زین العابدین کو گالی گالیاں امام زین العابدین کو گالی دینا تو اللہ کے رسول کو گالی دینا یہ تو بدبخت واجب القتل ہے امام زین ایسے ہو کے بیٹھے وہ ایسے بیٹھے ایسے نہ کرنا کر مطلب تم کوئی گرم ہو آپ نے فرمایا وہ کا میں نے کہیں نہیں معاف کی تھی جانے تو انہیں ایک دم قدموں میں پڑھ کے پاؤں چوہنے لگا کہنا آل رسول ایسے ہی ہوتے ہیں آل رسول ایسے ہی ہوتے ہیں تو بھائیو چپ ہو جاؤ گالی کا جواب گالی نہ دو چپ ہو جاؤ اللہ پہ چھوڑ دو اللہ اپنے ایپ کا نظام چلائے کرائے اور جب موقع ملے تو تبلیغ میں چلا لگانا تو چار مہینے مطلب تین دن لگا کے دیکھو یہ بڑی عزت کا کام ہے ہماری جماعت ادھر آئی ہوئی تھی نیلکی میں وہاں پتہ چلا ہم نے جو کل اخبار میں پڑھا تھا لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ بھائی اسلم صاحب کی بیٹی جیسے اخبار میں پڑھا تو ذہن ادھر نہیں گیا تو رات کو غلام قادل صاحب نے آ کر بتایا تو وہ سرانا صاحب کی بیٹی تھی اور ایسے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی ایسے یہ دنیا خوشی اور غم کی داستان ہے ہمارے درجیت صاحب کے بیٹی کی شادی کی برات نہیں بیٹھی اور نکاح ہونے لگا کہ بیٹی کے باپ کا انتقال ہوا تو یہ داستان کم ہے دنیا خوشی اور غم غم زیادہ ہیں خوشیاں تھوڑی ہیں آج ان شاء اللہ جن میں تاریخ جان اللہ ہمیں سب کی خوشیاں بھی دے گا ہمیں سب کی راہ بھی دے گا تو ایک دفعہ صرف فاتحہ پڑھو تین دفعہ کوئی شروع پڑھو اور پھر اس کے لیے ہم دعا کرو پڑھے پڑھائے قرآن لے کے آ جاتے ہیں مولزا قرآن لے جائے انہوں نے لکھو پنجاب ختم مولزا وہ پھر وہ آ جانے ہاں جی پنجاب قرآن یہ سب فراڈ ہے سمجھو میں ذمہ دار کا پتر بھی ہوں مول بھی ہوں دونوں کام کٹھے ہو گئے تم اندر بھی گل دس یہ سب فراڈ ہے قرآن کوئی سجی نہیں جو کسی مول لے کے آ گئے بچی گاں کوئی نہیں ہوئی تو نہ ان کوئی لے کے بیٹھا ہے ایک دفعہ کل شریف پڑھ دینا میں نے آپ کو کہا کہ تم پڑھو سارے تین دفعہ کل ایک دفعہ تھوڑا پاتے ہیں اور اپنوں کا ایک دفعہ کل شریف پڑھ دینا یہ جو قرآن آتے ہیں نا اس سے یہ ایک کل کی طاقت زیادہ ہے اب ہم کیا کرتے ہیں خود نہیں پڑھتے ہیں پڑھے پڑھائے آؤ تو کوئی نگار تو کوئی نہیں کہ بھائی آئی ہے رونی آئی چلو تک آئے کلو چھوٹے تو قرآن کا نہیں آ جانا کہ قرآن کی نگار دے دو یہ بھائیوں سب فراڈ ہے خود پڑھو خود پڑھو خود پڑھو ایک ہمارے عزیز کی والدہ فوٹ ہو گئی تو میں گیا وہاں تری دن کا ختم آئی اچھا وہ سارے بار بچے سگریٹ پہ ملتے نہیں بڑی شرم آئی پتر سارے سگریٹ بچے پہ ملتے بھی ماں آئی تو جنہیں گجڑوں مگرو لگتی

کرکٹ کی کمنٹری کمنٹری کا کا تھوڑی دیر ہوئی ہوئی ہوئی وہ گھنٹہ گھنٹہ ٹپ گیا گیا انہیں باہر جا کے آتا جی جی ختم ہی میں کہ چلو مول صاحب دعا جی، دعا ہے تو بھی بھائی آپ پڑھیا کرو آپ پڑھیا کرو شریعت کا حکم ہے پتر پیو کا جنازہ پڑھا میری گل تو میں دعا کرا رہا شریعت کا حکم ہے پتر پیو کا جنازہ پڑھایا جنازہ کی ہے دعا یا میت نو معاف کر دے ان بخش کر مریا جنہیں مریا اس کو دعا منگنی ہے اللہ میرا پیو ہے میری ماں ہے معاف صاحب کا تو کوئی نہیں مریا امام مسجد مول ساحب صاحب جنازہ پڑھایا اور سکال بھی پڑھایا اس پرسوں بھی پڑھایا پہلے دن بھی پڑھایا تو کل کوئی ہو رہا جاؤ بھی پڑھا منہ تو کوئی نہیں مریا

نہیں نہیں دعا دعا جنازے کی کی کی منگن ہوں ہوں پڑھن مینے اس فرق اس کا دن پتا لگا جس دن اپنے باپ کے جنازے کا دیکھ لوں اس جنازے پڑھائے اس پیچھے بھی پڑھائے جس نے اپنے باپ کی میت کی تھی اللہ اکبر مینو پتا لگا میں تو کوئی اور کیفیت ہی چاہ رہا تو ہوں میں جنازے کی دعا خود نہیں ہے منگا پہ منگن ہور ہوں گے خودن ہور اپنے اولاد میں ایک کاغذ کرو کہ ساڈے پچھو کو ساڈے واسطے منگ تو سکتے ہیں کر تو سکتے ہیں درد کا اولاد نہیں ہوں جائے

قبر پاٹیاں اس مردے نکلے تو خال چھوڑے پہن کوئی چپ چھوڑ چھوڑ نکل ایک بندہ جا کے چکر نال پیٹ لا کے گئے فرمایا کہ سارے مسلمان دنیا تو رخ سکو کسی کر رہے ہیں رشتے دار سواب دے رہے ہیں فرمایا تو کیوں نہیں چننا ہے کہ میں

اپنی اولاد میں ایک بنا بنا کے کے جاؤ کہ مرن پیچھے اور سفر کو نیکی کا کا سبب سکتا درست اللهم لك الحمد كما كما وصل وصل على سيدنا ومولانا محمد ما التقوى اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنصنا اللهم من أحييته منا فأحيي للإسلام ومن تبطيته منا فتبطه للإيمان اللهم اغفر لها ورحمها وتجاوز معها اللهم اغفر لها من ذنوبها من ذنوبها ما تقدم منها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به منها وما أنت أعلم بها منها اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب يا الله اے مظلوموں کے ساتھی اللہ اے مظلوموں کی سننے والے اللہ اے مظلوموں کی فریاد پر پہنچنے والے اللہ ہمارے بھائی کی بچی مظلوم کہی گئی یا اللہ یا اللہ تو اس کی بخش فرما دے اس کی بخش فرما دے اللہ تو مظلوم کا ساتھی بنتا ہے اور ظالم کی سرکوبی کرتا ہے جو جانتا ہے آج کا قانون ظالم کا ساتھی ہے ہم یا اللہ پوری عدالت میں اپنا کیس دائر کرتے ہیں یا اللہ ہم اس شہنشاہ کی عدالت میں اپنا کیس پیش کرتے ہیں جو شہنشاہ ظلم کے پاس ہے غفلت کے پاس ہے ذاتی کے ساتھ ہے میرے مولا ہمیں نہ ان حکمرانوں سے کوئی امید ہے نہ ان عدالتوں سے کوئی امید ہے ہماری امید بھی تو ہے ہماری تناسہ بھی تو ہے ہماری بچی کا کیس پوری عدالت میں ہے یا اللہ تو خود ان ظالموں کی گرفت فرما انہیں دنیا میں عبرت کا انسان بنا دے ان کی رگ رگ میں اللہ عذاب کو نازل فرما دے ان کی زندگیوں کو طلب کر دے ان کی زندگیوں میں کانٹا بھر دے اور اللہ موت کے بعد انہیں عبرت ناک سزائیں عطا فرما جو گھروں کے شراب دل کر رہے ہیں یا اللہ جو بیٹیوں کو میرے مولا اس طرح شرح چلتے اللہ ان کو سرخ جوڑے پہنا رہے ہیں اور میرے مولا آج ماؤں کے سہارے چھین رہے ہیں میرے مولا جوان یا اللہ اور نسلوں کو جوان بیٹوں کو ذبح کر رہے ہیں کہ میرے راز تو دیکھ رہا ہے نیچے سے اوپر تک ظلم ہی ظلم ہے میرے راز تو ہی ظالموں کی گرفت فرما تو ہی ان کی گرفت فرما ہم تو میرے مولا رخ ہو گئے ہیں ساری دنیا ہمیں ہی مارنے پر لگی ہے اپنے بھی ذبح کر رہے ہیں غیر بھی ذبح کر رہے ہیں چند کوڑیوں کے تیرے بندے قتل ہو رہے ہیں میرے مولا چند ٹکوں کے تیرے بندے قتل ہو رہے ہیں میرے مولا یہ اللہ تیری جھیل کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھ لیا ہے تیری سرگزر کو انہوں نے اپنی قدرت سمجھ لیا ہے یہ اللہ تو اپنی گرفت فرما اپنی جھیل کو مہلت کو ختم فرما انہیں کھان کھان سے حالات ان عبرت ناک سزائیں عطا فرما یا اللہ ایسے گندے اڈوں سے دھرتی کو پاک کر دے اللہ انہوں نے زمین میں فساد میں پہنچا دیا ظلم و شکم سے بازار گرم کر دیے اے رب کریم اپنا فضل فرما دے اور ان ان کے وجود سے پاک کر دے کسی بھی مظلوم کا آنسو میرے مولا قبول فرما لے کسی بھی ماں کی فریاد میرے مولا قبول فرما لے کسی بوڑھے باغ تاریخ گرا ہوا آنسو میرے مولا قبول فرما لے کسی معصوم بچے کی معصوم آنکھ نکلا ہوا معصوم آنسو قبول فرما رہے میرے مولا ہم تو لٹ گئے میرے مولا لال نے ہمیں چیز کے رکھ دیا ہے اے میرے رب دنیا میں تو کوئی سنتا ہی نہیں نہ ہم سنانا چاہتے ہیں اللہ آج کے اقتدار والے اندھے ہیں میرے مولا انہیں ہم کیا راستے بتائیں وہ ڈرے ہیں ہم انہیں کیا سنائیں انہیں صرف اپنی بات سنائی دیتی ہے انہیں صرف اپنی ضرورتیں نظر آتی ہیں لہٰذا ہم ان کی عدالت میں کبھی نہیں جائیں گے الگ تیرے سامنے اپنا کیس پیش کریں گے یہ تو ایک بیٹی ہے ایسی لاکھوں جب ہو رہی میرے مولا لاکھوں بیٹے روزانہ جب میرے مولا آج کے گرو کہتے ہیں تمہارا خدا کہاں ہے اللہ ہم تو تیرے گھر پر فریادی بن کر رہے ہیں چل کے آ میرے مولا کے ستر ہزار چار بچے کیے تھے تو نے اس کو پکڑ لیا تھا میرے مولا ہمارے کروڑوں عدالت میں اللہ تیری عدالت میں اپنا اللہ اور ماجرا لے کر آئے ہیں میرے رب دنیا کے ظالموں نے میرے مولا زمین کو تنگ کر دیا ہے اللہ انہوں نے تیرے غریب بندوں کا تیرے یا اللہ نیک بندوں کا انہوں نے دھرتی سے جینا حرام کر دیا ہے اپنی طاقت کو یا اللہ اپنی طاقت میں تیری طاقت کو بھول چکے ہیں اپنے اقتدار میں تیری شہنشاہی ان کو بھول گئی ہے دنیا کے نشہ میں ان کو دو بھول گئی ہے انہیں تیرے سامنے کھڑا ہونا بھول گیا ہے اے میرے رب اے محمد مصطفیٰ کے رب اے مظلوموں کے رب اے فریاد سننے والوں کے اے فریادیوں کے رب اے کے تنے تنہا رب ایسی جی، جی، جی، بیٹیوں کا فون میرے مولا کو پکار رہا ہے اللہ کی جوان چھوٹی پر رونے والے بوڑھے باپ کے ہنسو تجھے پکار رہے ہیں ہاں ماں کی گئی اللہ اس کے معصوم آنسو تجھے پکار رہے ہیں ہوا تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے میرے رب تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے میرے رب مصر کا ہمارے فرونوں کو اس نے بابل کے نمرود کو تو جلدی پکڑا تھا ہمارے نمرودوں کو اس مولا ہمارے دلوا تو ہمارا سہارا ہمارا آسرا ہماری پناہ ہمارا رب ہمارا کریم اللہ ہمارا مہربان اللہ ہماری فریادیں سننے والا اللہ اے زمین و آسمان والے تنہا مالک ہم تو سے جی رہے ہیں مولا اللہ ڈر ڈر کے شروع کرتے ہیں ڈر ڈر کے کام کرتے ہیں اللہ یہ سروش لے ہماری عزتوں کو آسمان کے اللہ ان کی مہلت ختم کر دے ان پر گرفت کو نازل فرما دے اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر کر دے اندھیری رات بڑی لمبی ہو گئی ہے میرے مولا یہ ظلم کی رات بڑی لمبی ہو گئی ہے میرے مولا تو رحم کا سورج لیا تو رحمت کا سورج لیا اللہ تو ان کی گردنوں میں آپ غالات بڑی سلاخیں مروڑ دے رمالا ان کی شہنشاہیوں کو کو خاتمہ ملا دے ان کی طاقتوں کو میرے والا مخلوط کر دے اے میرے مالی اپنے غریب بندوں پر مظلوم بندوں پر ایک بندوں پر کرم فرما دے کرم فرما دے میرے مولا جن انسانیت کا لکا ہوا قافلہ میرے گھر پر فریادی بن کر آیا ہے یہ انسانیت کا شکا ہوا مظلوم قافلہ میرے گھر پر فریادی بن کر آیا ہے ایسی جی، نیک بیٹیوں کا میرے مولا تیری رحمت کو پکار رہا ہے تیری عدالت کا گھر کھٹکھٹا رہا ہے مولا کہ معصوم بچوں کے آنسو تیری عدالت کا در کھٹ کھٹا ہے مولا بڑی دیر ہو گئی ہے میرے مالے پہلے ہی بڑی دیر ہو گئی ہے میرے مالے ہم تمہارے سامنے فریادی بند کرائے ہوئے یا اللہ اب ان کی مہلت ختم کر دے ختم کر دے ہمارے یا اللہ حوصلے پست ہو گئے ہمارے صبر کو پیمانے چل کے نہیں ہیں ٹوٹ گئے ہیں میرے مولا بکھر گئے ہیں میرے مولا ان ظالموں سے گرفت فرما دے فرما دے فرما دے ایچوں سے زبان نہیں ہے ہاں، نکل گیا وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہم پر رحم فرما تو ہم تو سن ہوئے ڈرے ہوئے خوف زدہ ہیں تیرے در کے فقیر ہیں تیرے در کے فساری ہیں تیرے در پہ فریادی ہم کرائے ہیں میرے مولا میرے مالک تو نے نہ سنا پوری دنیا کی ظالم تو پہلے ہی پتھر ہے میرے مالک وہ تو پہلے ہی نہیں سنتے تو بھی نہ سنی کوئی اور دکھا تیرے سوا تو کوئی اور ہے نہیں لا إله إلا هو الرحمن الرحيم